پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنی کی جگہ پہنچی اپن مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپن رالی سرنگ بنا